وعد عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ ناپاک ات ہوں تہ تان و ناپاک انسان نافرمان تیس برگزری انسانس پہ ہکن نم تلت کی اور تمو کر پنہ اعتبار تدبیر اللہ تعالی فروغ کر تدبیر تمہ سات عیسیٰ علیہ السلام اس تلو مال جسد پورے کا پورا اور کھاڑو تو پانس نش یہ لکن نش کرو پاک کر ہکن کان نقصان وات بی فرمو کہ اتباع کریں تم روزن قیامت استان فوق ہر اعتبار دلائل اعتبار تی باقی چیزوں اعتبار تم روزن کیفرن مقابل سٹھا غالب سوال ات طبقہ مراد فرما آسم طبقہ مراد مسلمان کیا جی مسلمان ہوئے حقیقی ایمان عیسیٰ علیہ اللہ و اس پہ اور یہود نساران یہود بالکل ایمان تمہن پہ تمہ نبی تانا کی نوزب اللہ ایک جادوگر ہے سونن تو اس نبی جادوگر نوز نواز من منظال سی کافر بنیو وین رود عیسائی عیسائی کور افراد اک معنی گو عیصا علیہ وسلام اس حیثیت اس وردگار عطا کرم عظمت بزرگی شان معجزات مگر تمو تھو پیٹ پی تمو وات رب العالمی اس لیے شریعت مفرات تنع تفریح ت منع پریت کن چیز پن اعتدال آسن پرت کن یعنی چیز یل اعتدال نش ڈول سہ چیز پتہ نفع کی نقصان واتن مثلا نون تراؤن ضروری سنس اگر بالکل تراوس نا کہین تیل نون سین اگر اکوٹے ٹھکوس گو نون زہر امیک معنی گو نہ کاق نہ کھن لائق سہ من نون آگر تیت یعنی تک شوبھی یہ گو اعتدال انسانس گرم آب ٹھنڈ آب آپ کرن فالج گھس گز ہیکن استعمال کرت کی غسل خانس مزید پی تھی پہ تک کڑ نبر اور اگر وہ رسد تروس پہ مسل والس کھورس تین تیل کیا کر یہ گھن نہ زیادہ گرم نہ گھن نہ ٹھنڈ یہ گھن اعتدالس مز اعتدالس مز ایک غسل کر اصل پہ حال جون خطر نکین دز تین کہین اس لیے پریت کن چیز مجھے اعتدال تو اعتدال نش ڈل یہود تو نسارا تھی یہودہ كو تفریح کی عیسیٰ علیہ السلام پنہ مرتب اور نصارک اور افراد تم بڑی پنہ مرتب اور از بجائے دتق خالق سن درجہ جی، اور عابد سن بجائے دت تمس کون معبود سن درجہ جی۔ مر اصل چھ قوت دلیل اعتبار ایمان ووزن ہمیشہ کفارن پہ غالب کیا یہ دلائل آنے زیادہ مضبوط ان بروكے كنس چلان کہین بیاک معنی گو کہ مسلمان گئے آشتی نصارہ چاہے تمہن عقید غلط تیسو مگر چونکہ تو اپر چکتیون ایمان تمہن لہذا یہودن مقابل روزن تم غالب قیامت اسنائی چنانچہ <clears throat> یم تی یہودی اولن چی یہودن تعداد واریا کم دنیا اسمان چی زیادہ عیسائی مسلمان کو زیادہ تیسی کرسچنی دنیا اسمان یہودن تعداد واریا کم اور یہ منسوخ گئے واریاں معاملات دنیا میں واریاں جائن کر جلا وطن تھی کیا کیا معاملہ گو یہ منسوخ ہمیشہ رو دوں یا سا یہ ماتتی ذلیل خار یہود اس لیے فرمو کہ یہ لوکو کب کفر کر تو سی تم کرو اس عذاب شدید دنیا مز آخرت مز تھی کہاں مددگار آسن تم کی وام الدین امن و عامل صالحات اور یہ لوکو یہ ایمان ہوں بے کر عام صالحہ تمن دی پروردگار پور پور مزور اور اللہ تعالیٰ ظلم پسند کرن یل ظلم پہ ات تہ نصارت ذالک نتلو علیک من الایات یم چھ پرین آئے کری یعنی یم ام بروٹ آمت فرموک آئے پڑھن چھ و ذکر الحکیم چیز حکمت سر بری یہ ذکر قرآن مجید ان مسل عیسیٰ عند اللہ کا مسل آدم یم آئے کریم امیک ترجم سمجھنے سے ضروری امیک نزول انسان ذہنس گہنس آسو شان نزول کیا نجرانک علاقہ اس یمنس مزھ علاقہ علقہ عرب کن عیسائی نز آبدیس تم عرب مگر تم مذہبی اعتبار عیسائی عظیم الشان تت گرجا بنوت بالکل کعبۃ اللہ مقابل تمہ تو سی درجہ دون اس دان کت خانہ کعبس تقریباً تمو ستھ گام تم خطر وقف کیا کرمت ستھ گام یعنی تت گام من تم گام من آمدنی اور گام والن تم سوری جمع گھن سو وات پون پ تیس بڑ بڑ پادر آسان بہت تو تم عش کر تمہ سات یو بروٹ اوقاف جمع سہ غریب قربان دون بہرحال ستھ گام تم یا یات زن مرزا آمدنی ہند بوڑ حصہ واتن قدیان اور تم عش کر اتھے پہ عش کر عربک پادر عیسائی غیر نجرانس م رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نو ہجری مز خط نجران کن عیسائین پادرین کہ تات خط اس منزو اختی من یا سیر دعوت آمز دن کی تحکریو اسلام قبول چونکہ یہ پر کنیش تیم بوزن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو خط دو برون برون پاکن اوہد تی گو اور بدر تی سب دیو جن کی خندق تی گو پتیل تی مو تاثیر بوز پت وہیں گو یہاں مکہ شریف تی فتح تو یہ ساری چیز اس تمہیں بروٹ کن لہذا کھوج تم یل تمہیں نش خط ووت رسول پاک سمن ہوت اور اس تمہیں بڑ پادر اس تم بلائی خاص خاص لکھ اور تمہیں سن کرن مشور انہوں کیا رائے چی یت خطس کیا جواب دیمو تمہیں من ونس ایک سو سٹا عقل من تمہیں نا شرح بیل ابن ودع تم دپس کے تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وسلام سب اللہ تعالیٰ وعدہ کہ بنو اسماعیل سند نسل تسا تت مز وات نبوت یعنی آز تان یس آم نبی آمت بنی مز کت مز بنی اسرائیل تفصیل آئی وی لٹ یعقوب علیہ السلام اولاد بنو اسماعیو مس آمت كہن مگر یعقوب ابراہیم علیہ السلام وسلام وعدہ وعہ کہ اللہ تعالیٰ سونے بنی اسماعیوں مبی فرموس ممکن جمع سوی شخص لہذا اگر دنیای کیاں کہتا سے باسا کرا تر پر پنی رائے پیش مگر نبوت کیس بارس من ہے کہ رائے پیش کریت پادر تو بتا جب بیات سیتی ولیو بیاک شکت انو بیاک اس عبداللہ انوکس شکت ہاں، سوس ہمیر قوم تمو یل خات پورت تمو جیت یہ ہے رائے تریموس ہیبار ابن فائز تم جیتیس تقریبا یہ ہے رائے ایم پر دب پادر دکھ گھنٹی بجو سا تاکہ باقی لکھ تین گھنٹہ بجو ہوئے لکھ گرجاس تم تمو وندا تم پھ بون کن یہ دستور یل کہ اہم کام آسے تیل تم گھنٹی بجا تم سات یل پادر تمام لکھ جمع جمع گئی اور باقی لک تھی گئی عوام تھی تم بروٹ کن پہ یہ خط پڑھنے ونو سا کیا رائے تہذ تاکہ لکھ تنہا لڑن چا کیا قبول چا کر تائی گو کہ یم ترشک سوزیک سہ تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش یم کرن تمن ذرا حالات کرن معلوم مکمل اخشر حبیل بے عبداللہ بے حبار یم لوگ وات مدینہ طیبہ تت کرک حالات معلوم اور کیچن دہن کورک تت قیام تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کورُکھ گفتگو تہِ بہرحال یِمو ییٚلہِ گفتگو کوٚر ہلکا پھُلکا گفتگو تو یِم تہِ ہیٚکہِ جی نہٕ تَتہِ گفتگوٗوَس منٛز یہِ گئی یہ مغلوب تھے جی۔ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کے جی۔ کیا یہ مجھ کرے پنے کی کوشش کہ عیسیٰ علیہ السلام سازش خدا آئی کیا کیا چھت بہرحال یہ مجھے واپس البتہ یہ من فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس سے جبوتے امان اگر تی اس ماتت رجو ام پت گئی ہم واپس یہ مصروز بے آگ جماعت توڑ بڑ جماعت شیٹن نفرن ہوں یہ مقتضی ام گروٹ تی آئے ہو یا تمہیں عبد المسیح پانتے ہو اور ایہم اس ابر حارثہ اس ہم یل آئی تو یمو کر بحث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واریا چونکہ بحث اس من ہواری وہ بحث کیا اس یون کرن بس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا سن چو اکھ اس یہ بے دلیل کیا دلیل اس کی ولی مول سورہ چ پاد گمی بے اس تم خدای خدای تو یہ یعنی حلول چ تمن مز دلیل کہ تم از پرند بناون تمن از جون پھوک تم اس وڑن یہ من تمام سوالوں دے زبردست جواب رسول اللہ پاک صلی اور تات وقت من تم ذات گئی آئے کریم نازل کیا اگر حضرت تو ونن چھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھو والد سے بس ورئی پود گمت لہذا چھ یہ دلیل تہ خدا سن اولاد آسن چھ تیل کیا ونن چھو تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام متعلق تم کیا چھن تیل اولاد ہمس تو دی والدہ یمس نہ موشن گین نشس مول تو نشس موجود عیسہ عدم علیہ السلام و سلام اِس لیے مسئلہ عیسیٰ بے شک تو پز پی عیسیٰ علیہ السلام وسلام سن مثال عند اللہ پروردگارس نزدیک آدم جو اس کے آدم علیہ سن مثال خلق تراب خلق پود اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تراب مچ کت میت نک جمع کرت اور بنو تہد پتلا اندر اندر کت کٹ بنو تب اللہ تعالیٰ باقی چیز تو پہ تروک روح تم من تم گئی آئی من زندگی ثم قال له کن فیکون پتہ فرمو اللہ تبارک تعالیٰ تم فیکون ہو جا اور وہ ہو گئے کیا ہو جا یعنی زندہ انسان الحق من ربک الحق یہ سچائی ہے میں رب کا تمہارے رب کی جانب سے فلا تکم من الممترین اے بوزن والے فلاں وہ یہ فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو آپ لوگ بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو پیدا کیا ویسے ان کو بھی پیدا کیا اگر یہ بھی بیٹا ہے تو اس کو بھی بیٹا مانو اگر آدم علیہ السلام کو بیٹا نہیں مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیٹا مت مانو اس کا جواب وہ کچھ نہیں دے سکے فرمایا فمن حاجک جو آدمی آپ سے بحث کرے گا جھگڑا کرے گا حجت بازی کرے گا فی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ممبادی اس کے بعد ما جا من العلم جب آ چکا آپ کے پاس علم صحیح واقعہ جب معلوم ہو چکا آدم علیہ السلاۃ والسلام کا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا پھر بھی اگر یہ لوگ مانیں گے نہیں بحث پر برقرار رہیں گے حجت کریں گے فقول تعلو تو فرمو آ جاؤ آ جاؤ ند او ابنا ہم بلائیں گے اپنے اولاد کو کس کو اپنے اولاد کو ہم بلائیں گے وہ اب اور تمہاری اولاد کو بھی بلائیں گے تو پانی اولاد ہے تو پنی پانی اولاد ہے ہم بلائیں گے اپنی خواتین کو ون اور تمہاری عورتوں کو بھی بلائیں گے ایک میدان میں آئیں گے سب جمع ہو جائیں گے وہ ہم خود بھی آ جائیں گے وہ اور تم بھی آ جاؤ کیا مطلب ہے کہ آ جاؤ مباہلا کریں گے کیا مباہل گو یہ ظاہری باس کات کاتمائن کہیں تو آخری شکل یہ ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے آ جاؤ آپ بھی اور ہم بھی لیکن اپنے بچوں کو بھی لاؤ اولاد کو لاؤ عورتوں کو لاؤ خود بھی آؤ ہم بھی آئیں گے پھر کیا کریں گے پھر گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے بہت روئیں گے دعائیں مانگیں گے سب آمین کر لو تو کیا ہو جائے گا پھر دعا میں مانگیں گے یا اللہ ہم میں جو حق پر ہے کیا جو جو ہم میں حق پر ہے حجت کرتا ہے اس حق کے خلاف یا اللہ اس کے اوپر لانت برسا دی کیا کر لے یہ دعا مانگنی اس کو کہتے مبالہ یہ اللہ کے نبی ہم کو فرما چلو مبالے کے تیار ہو جاؤ تو رسول اللہ اندر داخل ہو گئے دولت خانے میں ہم وہاں سے حضرت حسن کو لائے حضرت حسین کو لائے اور پردے کے اندر حضرت فاطمہ بھی تشریف لائے حضرت علی بھی تشریف لائے آپ نے فرمایا آ جاؤ ہم تو آ گئے ہم تو یہ منظر جب دیکھا عیسائیوں نے تو گھبرا گئے انہوں نے کہا ایسی صورت نورانی تو ان میں سے ایک نے کہا دیکھو اگر یہ پہاڑ اس کو کہیں گے ہٹ جاؤ تو پہاڑ بھی ہٹیں گے پہاڑ بھی اگر تم نے مبالہ کیا تو ایک بھی عیسائی دنیا میں نہیں رہے گا ختم ہو جاؤ گے آن فانن دیکھ نہیں رہے ہو کیسی صورتیں ہیں یہ سچا نبی ہے اس لیے اسلام بھی قبول نہیں کریں گے مبالغ بھی نہیں کریں گے اسلام بھی دکھا قبول کیا مبالغ کرو مبالغ کراؤ نا پھر کیا ہے تو انہوں نے اللہ کے نبی سننے کہا ہمیں فرصت دے دیجئے ایک رات کی کس کی صبح جواب دیں گے ٹھیک ہے کل وہ پھر آئے آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لو یا تلوار ہے جنگ کر لو ہاں، انہوں نے کہا کہ جنگ بھی نہیں کریں گے اتنی ہمت نہیں اسلام تو قبول کریں گے نہیں کہا پھر کیا کرو گے کہا ہم جزیہ دیں گے کیا دیں گے <clears throat> سال بھر کے بعد کچھ ہم آپ کی خدمت میں پہنچایا کریں گے آپ کے اسلام کے تحت رہیں گے ہم یعنی یا سے اس تحت روزو لیکن اپنے مذہب پر رہیں گے آپ نے فرمایا ہمیں یہ منظور ہے ہمیں یہ منظور ہے دیکھیے یہی تو اسلام ہے نہ تو پہلے طے بحث کریں ہم چھوڑیں گے نہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو <clears throat> وہ معاہدہ نامہ لکھ کے دے دیا دو معاہدے لکھے ہیں جو پہلے والے آئے تھے ان کو بھی اور جو یہ اب آئے ان کو بھی وہ معاہدہ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کا ترجمہ عبارت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد النبی اسقف اب الحارث و اساقف نجران و کہنتہم و رحبان و اہل بیتہم و رقیقہم و ملت ہم سواتبتہم وسواتبتهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله لا يغر أسقف من سقيفه ولا راهب من رهبانية ولا كاهن من كهانية ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نسرحو واسرحو غیر متقلبین بظالمین ولا ظالمین بظالم ولا ظالمین یہ عبارت لکھی اس کا مطلب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر محمد رسول اللہ, اللہ صلی علیہ وسلم کی جانب سے ہے ابو الحارث اسقف کے لیے اور نجران کے دوسرے پادریوں کے لیے اور کاہنوں اور راہبوں کے لیے اور ان کے معتقدین کے لیے ان کے غلاموں کے لیے اور اس مذہب والوں کے لیے اور ان کے تمام جو بھی ان کے ہوں غلام ہوں اور پولیس ہوں جو بھی ان کے ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں تمام چیزوں کے متعلق جو ان کے ہاتھوں میں ہیں کیا سب کو اللہ اور رسولوں کی حفاظت حاصل ہوگی اندازہ لگائیے سب کو اللہ اور اللہ کے نبی کی حفاظت حاصل ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے غلاموں کو چھیڑیں گے نہیں ہم تمہاری خواتین پر آتنی نہیں اٹھائیں گے ہم تمہارے مال میں تصرف نہیں کریں گے ہم تمہارے اسقف کو اپنی جگہوں سے ہٹائیں گے نہیں یعنی جیسے تم ہو ویسے رہو ہر طرح کی آزادی تمہیں ہے گرجا کے چھوٹے بڑے عہدیداروں داروں میں سے کسی کو بدلا نہیں جائے گا تو اس بدلاؤ اپنے اعتبار سے رہو کسی کے حق میں یا اختیارات پہ مداخلت نہیں کریں گے یہ اتنا احسان ان کے اوپر کیا ان کی موجودہ حالت میں تغیر نہیں ہوگا بشرتے کہ وہ لوگ خیر خو رہیں خیر اندیش رہیں نہ ظالم کا ساتھ دیں نہ خود ظلم کریں تو یہ خط ان کو دے دیا گیا دیکھیں کتنی رعایت رکھ دی نہ دب نہیں رہو کہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ جزیہ دے دیں اسلام کے تحت تم اس کی بالا دش تو مان لو تو یہ تم در تم حضرت کوئی شخص ہمارے پاس ساتھ بیج دیجئے تاکہ جو ہم رقم وغیرہ ہمارے ذمہ ہے وہ ہم حوالے کر دیں گے آپ نے حضرت ابو عبید ابن جرہ کو ان کے ساتھ بھیجا فرمایا حاضہ امین و حاضل امہ یہ میری امت کا امین ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور کوئی خیانت کرے گا نوز باللہ نہیں مطلب اس کا لقب ہے کیا امین و حاضل امہ تو سوال یہ ہے کہ اتنی رعایت کیوں کی اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تھی اصل میں یہ ہے کہ جب یہ ہم اسلام کی بالادستی قبول کریں گے اور ہمارا آنا جانا رہے گا کیا رہے گا یعنی سوئن افراد ان کا چنوڑ تو سارے لوگ ان سے متاثر ہو جائیں گے اور ایمان قبول کریں گے کیا کریں گے کوئی ملک تو چھیننا تو تھا نہیں ان سے اگر ملک لڑائے لڑائی ماس کوئی زمین دی ہوا اس ملک دیو اِس اصل تو مقصد تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے گی تو جنگ معاملہ ختم اور اگر وہ ہوگا کہ یہ ہمارے ماتت رہیں گے ہم چھیڑیں گے نہیں ان کو لیکن آنا جانا رہے گا آنا جانا اور دیکھ بھال وغیرہ یہ سب چیزیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا ان کو موقع ملے گا <clears throat> تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں وہاں کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے کیا ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ نے بڑی محنت وہاں کی اور اس طرح سے دوسرے صحابی بھی آتے رہے جاتے رہے ان کے حالات کو دیکھ لیا اور ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے مسلمان ہو گیا اب لڑائی کرنے کی ضرورت رہی نہیں مگر رعایت کہتا تھا اس رعایت کو دی تو مذہبی معاملات پہ ہم تمہارے وہ دخل نہیں دیں گے کچھ تو اس وقت آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر یہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ مباللہ کرتے کیا کرتے مبالہ کر لیتے فرمایا کہ ان کی وادیوں میں اسی وقت آگ برستی آسمان سے کس سے ان کا کوئی بھی نہیں رہتا ان کی کھیتیں تباہ ہو جاتی اور دنیا میں ایک عیسائی بھی نہیں رہتا نہ ان کے گھر والے رہتے کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بگاڑتے کر یل اگر مبالک کرے نبی کریم سم کرے تو ہم کرے باقی کیا یل دفعہ نبی کریم سم یا اللہ افضو تم اس پہ گئے لانت وسن تو شوہر کرتا افزار پہ وسے نا تم سے تو وہاں کیا رہتا باقی ایسے نجران کے عیسائی خبر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں بحث کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی جیسے آدم علیہ السلام کی جو عقیدہ تمہارا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے سوئی عقیدے کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد یہ مباہلے کا تذکرہ ہے کہ آ جاؤ ہم بلاؤ اپنے علیال کو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے اولاد کو ہم بھی خود آئیں آپ بھی آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گر جڑا دعا کریں لیکن یہ لوگ سب گھبرا گئے یہ آگے نہیں بڑھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَذَا اللَّهُ وَالْقَصَصُ الحق یہ سب جو ہے یہ حق واقعہ ہے جو بتایا گیا اس علیہ السلام کے بارے میں ممامن اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے حضرت اللہ کے بَین عزیز الحکیم وَإِنَّ اللہ علیہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غلبے والا ہے حقی حکمت والا ہے فعم طلو اور اگر یہ منہ پھیر لے اور اگر انہیں مانا نہیں فعم اللہ علیم بِالْمُفْسِدِينَ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں فسادیوں کو کہ یہ فسادی ہے یہ حق اصل میں حق کی تلاش نہیں ہے یہ فرمایا اس نے آگے آئے ہیں ان کا تذکرہ آئندہ آ جائے گی ہلکا پھلکا سا وہ کر لیں ایک مشق کل کون سی ضرورت تھی ہاں